جناب عفیف بن عمر بن مزیب کہتے ہیں کہ مجھے بنی اسد بن خزیمہ کے ایک شخص نے بتایا کہ اس نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ ہم میں سے ایک اپنے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے اور پھر مسجد میں آتا ہے اور نماز کی اقامت ہو جاتی ہے تو میں ان کے ساتھ مل کر نماز پڑھ لیتا ہوں مگر اس سے میرے دل میں کچھ کھٹک سی ہے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تھا تو آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے جماعت کا ایک حصہ ہے یعنی اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ باعث ثواب ہے سننے ابو داود حدیث نمبر پانچ سو اٹھتر